کوثر ہے درس قرآن کی اس نشست میں جب سے یہ نشست شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اور گزشتہ نشست تک مستقل تشریف لانے والی یہاں کی ہماری ایک خاتون بہن کہ جو آج اس مجلس میں نہیں ہے اور یہ پہلی مجلس ہے کہ جس میں وہ شریک نہیں ہیں اس لیے کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کا وقت اتنا ہی تھا اور اتنے وقت کے لیے وہ دنیا میں آئی تھی اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے یہ بات ایک درد ہے کہ ہم سب کا دنیا میں آنا اور دنیا میں جانا اسی طریقے سے ہے اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج وہ یہاں پر موجود ہے تو کل وہ یہاں پر موجود ہوگا اس لیے کہ یہ بات کسی کو پتا نہیں ہے کہ کب اس کا بلاوا اللہ رب العزت کی طرف سے آ جائے اور اس کو چلے جانا ہے ہر ایک کے لیے یہی حقیقت ہے کوئی بوڑھا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حقیقت ہے کوئی جوان ہے تو اس کے لیے بھی یہی حقیقت ہے کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے بھی یہی حقیقت ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کوئی اس حقیقت پر آواز نہیں اٹھا سکتا کوئی اس حقیقت سے روگردانی نہیں کر سکتا حقیقت یہی ہے کہ آج جو اس مجلس میں موجود ہے کل ممکن ہے کہ یہ مجلس چل رہی ہو اور میں اس میں موجود نہ ہوں کوئی اور موجود نہ ہو یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے اور ہر اٹھنے والا جنازہ انسان کو جاتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فعلم فالمبی محمولو کہ آج میرا جنازہ اٹھا ہوا جا رہا ہے کل تم نے بھی کندھوں پر سوار ہو کر آنا ہے بس بہترین ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ دے دیتا ہے جن کو اللہ رب العزت قیامت پر یقین دے دیتا ہے جن کو اللہ رب العزت قبر پر یقین دے دیتا ہے اور ان کا خاتمہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہی ہمارے اس در سے قرآن کا خلاصہ ہے یہی قرآن پاک کا خلاصہ ہے یہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت معاف کا خلاصہ ہے یہی سب کچھ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو بس اسی دن کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس دن تمہیں کفن میں لپیٹ کر دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا ہاں ایمان والے وہ ہیں جو اس قبر کی تیاری کر کر جاتے ہیں جو اس قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کر جاتے ہیں چلے تو سب کو جانا ہے کوئی غفلت کے عالم میں چلا جاتا ہے کوئی رب کو پکارتے ہوئے چلا جاتا ہے کوئی دنیا میں اپنے اوپر دنیا کے بوجھ لاد لاد کر اپنے سر پر دنیا کا بوجھ لے کر چلا جاتا ہے کوئی دنیا سے اتنا ہلکا پھلکا چلا جاتا ہے کہ اس پر دنیا کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا بات تو حقیقت کو سمجھنے کی ہے ہر کسی نے چلے جانا ہے ہماری وہ بہن کہ جو آج اس مجلس میں نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ میں مقام رسی تشریف فرمائے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی قرآن سن سن کر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ دنیا سے چلے جانا ہے معلمات کو ان کے گھر کی خواتین نے بتایا کہ گزشتہ مرتبہ جب وہ درد سن کر یہاں سے تشریف لے گئی تو ان پر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی گھر میں جا کر اپنی بیٹیوں کو بلا کر اپنے گھر کے ساز و سامان کی تفصیل بتانے لگی ہاں ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہو جس کے دل میں ایمان بیدار ہو جائے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ذمے میں کوئی چیز نہ ہو اس کے گھر کے سامان کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کی وراثت کا بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ جب وہ رب کی طرف روانہ ہو تو فرشتے اس کے لیے یہی کہیں ارجری الى رازیا کم مرضیہ فادخلی فی عبادی جنتی اپنے گھر میں جا کر اپنے سامان کی ترتیب بنانے لگی اپنی بیٹیوں کو بتانے لگی کہ فلاں چیز فلاں کی ہے فلاں چیز فلاں کے حصے کی ہے یہ سامان اس کا ہے وہ سامان اس کا ہے بیٹیاں بتاتی ہیں کہ پوچھنے لگی اما جی کیا ہو گیا کہنے لگی بس دنیا سے جانے کا وقت نظر آ رہا ہے قیامت نظر آ رہی ہے قبر نظر آ رہی ہے پھر اپنے لیے وسیعت نامہ لکھا اس وسیعت نامے میں سب کچھ کہہ دیا کہ میرا جنازہ مرکز میں پڑھایا جائے میرا جنازہ فلاں لوگ پڑھائیں میرا جنازہ اس طریقے سے جلدی دفن کر دیا جائے سب کچھ سب کچھ بتا کر دنیا سے وہ رخصت ہو گئی جانا تو ان کو دنیا سے تھا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بڑی مبارک موت دی کہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر چلی گئی ان کو توبہ کی توفیق بھی ہو گئی ان کو رب سے مانگنے کی بھی توفیق ہو گئی اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا فاطمہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی دنیا سے ہلکے پھلکے چلے جائیں ہم بھی رب کو راضی کر کر چلے جائیں آج ہماری وہ بہن اس مجلس میں موجود نہیں ہے جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب رب العزت ان کو بہت خوش رکھے اللہ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 جزا بھی اللہ رب العزت کے ہاں پائے گا اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی جزا بھی اللہ رب العزت کے ہاں پائے گا یہ قرآن پاک کی صورت کا موضوع ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا نصف یہی صورت ہے یعنی آدھا قرآن پاک کی صورت میں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے دو مرحلے رکھے ہیں ایک انسان کی زندگی یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو ایک پوری اس کے سامنے زندگی ہوتی ہے دنیا کی معاشرت ہوتی ہے دنیا کی معیشت ہوتی ہے اپنے آل و اولاد ہوتے ہیں بال بچے ہوتے ہیں خاندان ہوتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں کمانا ہوتا ہے خرچ کرنا ہوتا ہے زبان دی ہے باتیں کرنی ہوتی ہیں آنکھیں دی ہیں اس سے دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں چلنا ہوتا ہے یہ تمام معاملات ہیں جو دنیا میں رہنے کے ہیں پھر انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے پھر پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو قبر کے بعد کی زندگی ہے جیسا کہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی ہے وہ ماں کے پیٹ کی زندگی ہے اور پھر اس ماں کے پیٹ سے انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا ماں کے پیٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے لیکن پھر اس دنیا سے بہت بڑی دنیا بہت آگے ہے جو کہ قبر میں جانے کے بعد نظر آتی ہے تو ایک حصہ انسان کی زندگی کا قبر کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے <coughs> تو دو حصے ہو گئے انسان کی زندگی کے ایک دنیا میں آنے کا اور ایک دنیا سے چلے جانے کا تو آدھی زندگی دنیا میں آنا اور آدھی زندگی دنیا سے چلے جانا تو دنیا سے چلے جانے والی جو آدھی زندگی ہے اس کا بیان اسی صورت میں ہے تو اس لیے اس صورت کو قرآن پاک کا نصف قرار دیا گیا کہ یہ آدھا قرآن پاک ہے جو شخص بھی اس سورت کو سمجھ لے گویا کہ اس نے آدھا قرآن پاک سمجھ لیا جو شخص بھی اخلاص نیت سے اس سورت کی تلاوت کر لے تو اس کو آدھا قرآن پاک تلاوت کرنے کا اجر ملے گا اس صورت میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا قیامت کی حقیقت کو دنیا کے فنا ہو جانے کی حقیقت کو یہ وہ حقیقت ہے کہ جب آج بیان کی جاتی ہے تو لوگ اگتا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو شاید دنیا والوں کو ڈرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہ دن رات ڈراتے رہتے ہیں دن رات یہ لوگوں کا دل نکالتے رہتے ہیں لیکن کیا کریں قرآن پاک کو جب بھی کھولتے ہیں صرف اسی تیسویں قرآن پاک کے آخری پارے کو کھول کر دیکھ لیجئے یہ قرآن پاک کا پارا شروع ہوگا تو پہلی صورت یہی ہوگی اما العظیم هم فیہ مختلفون کل سے ثم کلا سے عالمون یتساءلون اور لوگوں کس چیز کے بارے میں تم سوال کرتے ہو کس چیز کے بارے میں تم اختلاف میں پڑھتے ہو کس چیز کے بارے میں تم تردد میں پڑھتے ہو کس چیز کا تم انکار کرتے ہو کل سے عالمون سچا رب کہتا ہے تم بہت جلدی جان لو گے ثم مک سیعلمون سے عالمون پھر وہی رب کہتا ہے کہ تم ضرور جان لو گے اگر تمہارے دلوں میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رب اس زمین کو تباہ و برباد کیسے کرے گا یہ رب قیامت کو برپا کیسے کرے گا یہ اتنے بڑے بڑے آسمان کیسے گر جائیں گے یہ اتنے بڑے بڑے سمندر کیسے انڈیل دیے جائیں گے یہ اتنی بڑی زمین کیسے چیر پھاڑ دی جائے گی تو رب کہتا ہے کہ تمہاری عقل نہیں ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے ذرا اپنی آنکھیں اٹھا کر تو دیکھو الم نجال الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا کیا ہم نے ایک حکم دے کر ساری زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے نہیں بچھا دیا الم نجال الارض مہادا والجبال اتادا کیا ہم نے اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیے وخلقناکم ازواجا کیا ہم نے تمہیں دنیا میں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا وجہ اللہ نو نقم صبح کیا ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو نہیں بنایا کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو تو تم سارے کے سارے مر جاتے ہو نہ تمہیں پتا ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر سے گزرنے والی چیز کیا ہے نہ تمہیں پتا ہوتا ہے تمہارے بائیں دائیں سے گزرنے والی کیا حالات ہیں نہ تمہیں سردی کا پتا ہوتا ہے نہ تمہیں گرمی کا پتا ہوتا ہے رب تمہیں مارتا ہے لیکن کوئی پھر وہی رب تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیتا ہے وجعلنا جال لباسا اسی رب نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا اس نے دن کے اندھیرے کو وہ روزانہ ختم کرتا ہے رات کی تاریخی کو لے آتا ہے ون نہارا مشا اور پھر وہ رات کی تاریخی سے تمہاری کمائی کے لیے تمہاری روزی روٹی کے لیے دن کو نکال کر لے آتا ہے وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے وہ جس نے آسمان بنائے وہ جس نے زمینیں بنائی وہ جس میں جا جا نیلو جب ہی ہب گاؤں نب آتا اس نے آسمانوں پر بادل بچھا دیے ان بادلوں میں پانی بھر دیا ان پانیوں سے رب نے تمہارے لیے کھیتیاں نکال دی جو رب کھیتیاں اگا سکتا ہے جو ر بادلوں میں سے پانی نکال سکتا ہے جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ اللہ کے بندوں بنانا تو بہت مشکل ہوتا ہے بگاڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے جس رب نے سب کچھ بنا ڈالا وہ رب ایسے ہی اس کو بگاڑ بھی ڈالے گا جو پیدا کر سکتا ہے جو روزانہ تمہیں نیند سے کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں قبروں سے نکال کر بھی کھڑا کرے گا اس بات میں تردد مت کرو کل عالمون تم مکل سے عالمون تم بہت جلد جان لو گے بہت جلدی تمہیں یہ جاننا پڑے گا کہ قیام قیامت آنے والی ہے قیامت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے یہ سارا کچھ رب بیان فرماتے فرماتے وجہ اللہ من الموسراتی مان سجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا و فتحت السماء فكانت ابوابا و سجرت الجبال فكانت سرابا یہ سب کچھ رب فرماتا ہے اور پھر رب کہتا ہے یقین کرو ذالک الیوم الحق بے شک وہ دن حق ہے بے شک وہ دن سچ ہے بے شک وہ دن حقیقت ہے فمن ربی بس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانا بنا لے اپنی قبر کو مضبوط کر لے اپنے حجر کے میدان کے لیے کچھ کر لے اپنی جنت کے لیے کچھ کر لے فمن سا تفدیلا ربی ماں با بس جو کوئی تم میں سے چاہے وہ اپنے لیے قبر کے گھر کو تیار کر لے اپنے لیے نیکیوں کو تیار کر لے اپنے وسیعت نامے کو تیار کر لے اپنے لیے کفن کو تیار کر لے اپنے لیے مرنے کی تیاری کر لے فمن ربی بابا بس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لے اس لیے کہ ذالک کر یوم الحق بے شک وہ دن حق ہے بے شک وہ دن سچ ہے اور بے شک وہ دن آنے والا ہے یہ صرف قرآن پاک کا آخری پارا ہے پورے قرآن پاک کو کون پڑھے گا آگے چلو صورتیں مل جائیں گی عزت سما ان فطرت وہ دل کوا کی عید القبور بوسرت عالمت نفسما قدمت خرت دیکھو یہ تمہارے سروں پر کھڑا ہوا آسمان عزت سما ان فطرت اس آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اذا الصباح فطرت و عید القواقب انتصرت اور ان چمکتے ہوئے ستاروں کو نحس ڈالا جائے گا وہ عید البہار سجرت اور اسی طریقے سے ان سمندروں کو انڈیل دیا جائے گا وہ عید القبور وسرت اور ان قبروں میں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا عالمت نفسمہ قدمت واہ کرت اور انسان کے سامنے سب کچھ وہ لال کر کھڑا کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے کیا جو کچھ اس نے پیچھے کیا سارا کچھ اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا وہ النجوم قطرت وہ ادل فجرت اور یہ سارا کچھ ختم کر دیا جائے گا احضرت اور انسان کے سامنے اس کے عمل کو کھڑا کر دیا جائے گا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا ان دو صورتوں کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے چلو پھر رب کہے گا عزت تمام شکت وہ اضیرت ربها وحبت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت واضح لربها وحبت اور لوگوں شکت جب اس آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا عزت سما ان شکت وازنت نے ربی ہا اور جب اس آسمان کو رب پھاڑ ڈالے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو اس آسمان کی مجال نہیں ہے کہ یہ رب کے سامنے یہ کہہ سکے کہ ربا مجھے چھوڑ دے مجھے تو نے بڑے لاڈ سے بنایا تھا آج مجھے رہنے دے نہیں باجی نسلی رب با وہ جب رب کا حکم ہو گیا تو اس آسمان کو ماننا پڑے گا یہ آسمان بھی مانے گا تمام تک وہ جنت رب و حکت مدت اور جب اس زمین کو کھینچ لیا جائے گا تمہارے پاؤں سے ہمارے پاؤں سے ہر طرف سے کھینچ لیا جائے گا وہ زمین بھی کچھ نہیں کہہ سکے گی اس لیے کہ وہ اجینت رب با وہ اس کو بھی رب کا حکم ماننا پڑے گا اور رب جو کہتا ہے رب اس کو منوا کر چھوڑتا ہے کون اس کا انکار کر سکتا ہے آگے چلو رب یہی کہے گا الحاق کا تم الحاق کا وما ادرا کم الحاق کا کزب سمود وادم بالقاریا واما سمود فاولکو بالتاغیا دنیا میں حکومتوں کے نشوں میں چلنے والوں دنیا میں مال و دولت کو جمع کرنے والوں دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینے والوں ذرا دیکھو کذبت سمود وعاد بالقاریہ واما سمود فاہلکو بالطاغیہ ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا ہم نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم او اللہ کے بندو مجھ سے ڈرو رب سے ڈرو رب کہتا ہے مجھ سے ڈرو اس دن سے ڈرو یا ستو اے لوگو اے لوگو ڈرو اس تکو اپنے رب سے ڈرو ان انزل تصاد عظیم بے شک رب کی طرف سے آنے والے زلزلے رب کی طرف سے آنے والے قیامت بہت سخت قیامت ہے یوم کل کل مرضیات ذات حمل حملہ جس دن کے تم دیکھو گے کہ ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی ہر انسان دنیا میں نشے کے عالم میں پھرتا ہوگا اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا کہ وہ کس طرف جائے کسی کو جینے کا خیال نہیں ہوگا اس لیے کہ القاریات ملکاریات وما ادراک ملکاریات لوگوں تم تم کیا پوچھتے ہو اس جھٹکے کے بارے میں اس قیامت کی آفت کے بارے میں اس قیامت کے زلزلے کے بارے میں وہہ یوم کمل پاڑیا فراشل مخصوص جس دن لوگ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمینیں روئی کی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتی پھر رہی ہوں گی اور اس کو سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اس لیے آ جاؤ قبر کی طرف آ جاؤ حسر کی طرف رب کے قانون کو مان لو رب کے حکم کو مان لو رب کی باتوں کو مان لو جس دن کے زمین کو ہلا دیا جائے گا جس دن کے زمین کو کھینچ لیا جائے گا جس دن زمین پر زلزلے تاری ہو جائیں گے ادا وخرجلسکالہ اور جس دن کے زمین اپنے رکھے ہوئے بوجھوں کو باہر نکال پھینکے باہر نکال دے گی جو کچھ اس زمین میں موجود ہے اس کو زمین باہر پھینک دے گی یہ زلزلہ قیامت کا زلزلہ رب تھوڑا سا ہلا کر دکھاتا ہے دنیا میں بھی رب ہلاتا ہے انسان کو بار بار ہلاتا ہے ہر انسان کے سامنے موت کئی بار آ کر چلی جاتی ہے کئی بار انسان کتنی سواریوں سے ٹکراتا بچتا ہے کئی بار انسان کتنی بلندیوں سے گرتا ہوا بچتا ہے کئی بار انسان کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو کر پھر رب کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے حالانکہ روزانہ دیکھتا ہے روزانہ خبریں ملتی ہیں کہ فلاں شخص گھر میں آیا اچھی خاصی حالت میں آیا گھر میں آ کر بیٹھا ٹھنڈا پانی پیا بستر پر سویا اور اللہ کو پیارا ہو گیا روزانہ انسان اس بات کو سنتا ہے روزانہ ایسے واقعات کو سنتا ہے انسان روزانہ زمین پر زلزلے دیکھتا ہے آج دنیا میں ہمیں ترقی کرنے کا شوق دنیا میں مال بنانے کا شوق دنیا میں اونچی اونچی عمارتیں اور اچھے اچھے گھر بنانے کا شوق ہمیں قیامت بھلا دیتا ہے لیکن رب وہ قیامت ہمیں دکھاتا ہے رب کہتا ہے دیکھو روزانہ کتنے گھروں کو میں مسمار کرتا ہوں روزانہ کتنے مکان والوں کو میں لا مکان کرتا ہوں روزانہ کتنی آبادیوں کو میں دنیا سے تحس نہت کر دیتا ہوں ہمارے مسلمانوں نے ہمارے حکمرانوں نے رب کو بھول کر رب کے کلمے کو بھول کر ایمان بیچا ایمان والوں کو بیچا ایمان والیوں کو اٹھا کر بیچا ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا کسی نے ان ظالموں سے پوچھا کہ تم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہو کہنے لگے ترقیاں کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سڑکیں بڑی بڑی بن جائیں پاکستان کی عمارتیں اونچی اونچی بن جائیں پاکستان میں ہر طرف مال کی ریل پیل ہو پاکستان کا ہر فرد بالدار ہو ہر کسی کے پاس چمکدار گاڑیاں ہوں ہر کسی کے پاس سب کچھ ہو ذرا ان دنیا پر رال تبکانے والوں سے پوچھو کہ بتاؤ تو صحیح تم بننا کیا چاہتے ہو کہتے ہیں ہم جاپان بننا چاہتے ہیں جاپان جیسی ترقی ہو جاپان جیسا کاروبار ہو جاپان جیسی عمارتیں ہوں جاپان جیسی سڑکیں ہوں جاپان جیسی گاڑیاں ہوں جاپان جیسا ملک ہو رب نے کہا دیکھو تم جاپان کو تم جاپان بننا چاہتے ہو لیکن رب تو اس جاپان کو بھی ہلا کر رکھ دے رب ایک آواز دے کر رب ایک کن کہہ کر اس جاپان کو بھی زمین پر لٹا کر تمہیں دکھا دیتا ہے جاؤ جا کر پوچھو جاپان والوں سے کہ تم نے تو کہا تھا کہ زمین میں چلنے والے پانی کے رنگ کو تم بتا دیتے ہو تم نے تو کہا تھا تم نے دنیا کی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی کہ زمین پر آنے والے درجہ حرارت اور زمین پر آنے والے زلزلوں کی اطلاع تمہیں کئی کئی مہینے پہلے ہو جاتی ہے تم نے کہا ہم نے فن تعمیر میں اتنی ترقی کر لی کہ ہم نے ایسی ایسی عمارتیں بنا لی جن عمارتوں کے نیچے ہم نے ایسے جگ لگا دیے کہ اگر ان عمارتوں پر سخت ترین زلزلہ بھی آ جائے تب بھی وہ عمارتیں زمین سے ہٹتی نہیں ہیں لچک کھا کر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں تم نے کہا ہم نے تیارے تیار کر لیے تم نے کہا ہم نے ایٹم بم بنا لیے ایسے ایٹم بم بنا لیے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی جو کوئی ہمیں دھمکائے گا یا ہمارے اقتدار پر یا ہمارے ملک کی سرحدوں پر حملہ آور ہوگا ہم اس کو اس کے ملک میں بیٹھے ہوئے ختم کر دیں گے تم سب کچھ بناتے چلے گئے لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھ لو ان پانچ حروف کی آیت کو پڑھ لو اجاز جب رب زمین کو ہلاتا ہے تو رب نہیں دیکھتا کہ کون اس کے سامنے ہے پھر رب کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی جاؤ جا کر پوچھو جاپان والوں سے اجاز قرآن پاک کی یہ ایک آیت طاقتور ہے یا تمہاری ٹیکنالوجی طاقتور ہے قرآن پاک کی اس آیت میں زیادہ دم ہے یا تمہارے میزائلوں میں زیادہ زیادہ دم ہے قرآن پاک کی ایک آیت زیادہ قیمتی ہے یا تمہاری معیشت کی ترقی زیادہ قیمتی ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا کہنے لگے ہمارے ایٹم بم تو ہم پر چل گئے ہماری ایٹمی تابکاری تو ہم پر پھیل گئی روزانہ لاکھوں جنازے اٹھے لاکھوں لاشیں گری لاکھوں عمارتیں گری اور پرانے پاک کی یہ آیت آج بھی سچی نظر آئی اور لوگوں رب کے زمین ہلانے سے پہلے اس رب سے ڈر جاؤ اس رب کی پناہ میں آ جاؤ اس رب کی حفاظت میں آ جاؤ اس لیے کہ یہ زمین کچھ نہیں ہے یہ آسمان کچھ نہیں ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے وہ رب ہی سب کچھ ہے اس رب کے پاس ہی جہاں میں پناہ ملتی ہے نہ جہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم میں خراب خراب کو تیرے افو بندہ نواز میں آ جاؤ سارے رب کی طرف اجازت اور جب رب اس زمین کو ہلائے گا اور ایسا ہلائے گا کہ یہ زمین ختم کر دی جائے گی واخرجت الارض واسقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال کے پھینک دے گی احادیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واخرجت الارض واسقالها زمین اپنے بوجھ نکال دے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے زمین کے نیچے جتنے بھی خزانے دفن ہیں زمین کے نیچے بہت بڑے بڑے خزانے دفن ہیں اس زمین کی پشت میں اس زمین کے پیٹ میں بہت بڑے بڑے راز ہیں اس زمین کے نیچے آگ کے دہتے ہوئے بڑے بڑے الاؤ ہیں اس زمین کے پیٹ میں بڑے بڑے خزانے ہیں اس زمین کے پیٹ میں بڑے بڑے جنگلات ہیں اس زمین کے نیچے بڑے بڑے سمندر ہیں وہ اخرجت اردو یہ زمین اپنے تمام کے تمام بوجھوں کو نکال کر اپنی کمر پر رکھ دے گی اور بڑے بڑے سونا اور جواہرات اور چاندی کے ستون ہیرے جواہرات کی بڑی بڑی کانیں انسانوں کے سامنے نکل کر پڑی ہوں گی اور رب انسانوں سے کہے گا اور ایک تولہ زور کے لیے ایک تولہ سونے کے لیے تھوڑی سی چاندی کے لیے تھوڑے سے دنیا کے زر و جواہرات کے لیے تم نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا کسی بھائی نے کسی بھائی کو قتل کیا تو اس زمین کے ایک مرلہ کے لیے کسی بہن نے اپنی بہن کی عزت کو اچھالا تو کسی ایک تولہ زیور کے لیے کسی ماں نے اپنے بچوں کو لے جا کر بیچ ڈالا تو غیر ملکی بیجوں کے لیے تم سارا کچھ اس زمین کے لیے کرتے رہے واخرجت الارض رہا آج اس زمین نے اپنے بوجھ نکال کر پھینک دیے ہیں رب کہے گا دیکھو کتنا سونا میں نے لا کر رکھ دیا ہے کتنے جواہرات تمہیں لا کر دے دیے ہیں کھاؤ اس سونے کو کھاؤ ان جواہرات کو پہنو اس سونے اور چاندی کے زیوروں کو اپنے زیب تن کرو لیکن انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی بڑے بڑے جواہرات کے پہاڑ پڑے ہوں گے سونا اور چاندی کی جاگیریں پڑی ہوں گی لیکن انسان پاگلوں کی طرح انسان سرمستوں کی طرح انسان ہائے ہائے کرتا ہوا بھاگ رہا ہوگا اس کو یہ سونا بھی برا لگے گا اس کو یہ چاندی بھی بہت بری لگے گی اس کو یہ زر و جواہرات بھی بہت برے لگیں گے اس کو تو بس اپنی فکر ہوگی لیکن رب ضرور دکھائے گا رب کہے گا دیکھو یہی سونا تھا جس کے لیے تم مرے یہی چاندی تھی جس کے لیے تم نے حرام کاریاں کی یہی زمین کا پیسہ اور دولت تھا جس کے لیے تم نے مجھے بھلا دیا تم نے نمازیں چھوڑی تم نے روزے چھوڑے تم نے صداقت چھوڑی تم نے امانت چھوڑی تم نے اپنی عزت چھوڑی تم نے اپنا حیا چھوڑا تم نے اپنا وقار چھوڑا تم نے اپنا دین چھوڑا تم نے اپنی غیرت چھوڑی سب کچھ چھوڑتے چلے گئے آج یہ سارا کچھ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اس کو کھاؤ اس کو پہنو اس کو اٹھاؤ اپنے کندھوں پر لیکن انسان کہے گا نہیں ربا مجھے معاف کر دے مجھے چھوڑ دے لیکن رب کہے گا کہ نہیں واخر مالا اور انسان کہے گا ہے ربا کیا ہوا میرا کیا ہوگا میں کہاں سے گزارا جاؤں گا میں کس طریقے سے گزارا جاؤں گا انسان پیٹے گا انسان بھاگے گا لیکن انسان کے کام کچھ نہیں آئے گا واخرجت لرز کو اور یہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی اپنے بوجھ اٹھا کر پھینک دے گی سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن انسان کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوگا جنگ موتا کا واقعہ لکھا ہے کہ جنگ موتا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا تو لشکر کے تیسرے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے جب جانے لگے تو رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ شاید جنگ پر جا رہے ہیں شہادت کے ڈر سے رو رہے ہوں گے لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ کیوں روتے ہو کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تم سے جدا ہو کر جا رہا ہوں میں اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ میدان جنگ میں جا رہا ہوں وہاں جا کر ٹکڑے کر دیا جاؤں گا خدا کی قسم مجھے نہ تم سے ایسی محبت ہے نہ مجھے دنیا سے ایسی محبت ہے کہ جو مجھے شہادت سے زیادہ اچھی لگتی ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آیت سنی کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَارِدُهَا وہ مَقْضِيًّا کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وہی کو ملنا وارجہ کہ تم میں سے ہر شخص کو ایک مرتبہ جہنم کے اوپر سے ضرور گزارا جائے گا اس کو جہنم کی تاریخیاں ضرور دکھائی جائیں گی اس کو جہنم کے دہتے ہوئے انگارے اور جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اوپر سے ضرور گزارا جائے گا فرمانے لگے یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے اس لیے کہ وہی ملک ملنا ملا واردہ کان آلہ رب کا حتم مبزیا رب نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ اس جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا لیکن مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ جب اس جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو میرا کیا حشر ہوگا اور پھر اس کے اوپر سے گزرنے کے بعد مجھے واپس بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ چیز مجھے رلا دیتی ہے یہ چیز میرے دل کے قرار کو کھینچ لیتی ہے اور یہی حقیقت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ رضوت اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو کہ اس نے سب کچھ نکال دیا یوم رن أَخْبَارَهَا اور پھر یوم رن أَخْبَارَهَا اور اس دن اللہ رب العزت جس دن کے یہ زمین یوم دن تو حد تو رہا تمام کی تمام خبریں اگل کر رکھ دے گی تمام کی تمام خبریں نشر کر دے گی سب کی سب چیزیں بتا دے گی جو کچھ اس زمین کی پشت پر تو اور میں کرتے رہے زمین بتا دے گی ربا یہ رات کی تاریخیوں میں ایسے چلا کرتا تھا یہ دن کے اندھیروں میں دن کی تنہائیوں میں یہ کچھ کیا کرتا تھا یہ مجھ پر ایسی باتیں کیا کرتا تھا یہ مجھ پر چلتے ہوئے جھوٹ بولا کرتا تھا یہ مجھ پر چلتے ہوئے بدکاریاں کیا کرتا تھا بے حیاں کیا کرتا تھا یہ مجھ پر چلتے ہوئے حرام خوریاں حرام کاریاں کیا کرتا تھا یوم دن تو حد دس زمین سب کچھ ایسے بتاتی چلی جائے گی جیسے آج کسی کا موبائل فون اٹھا کر دیکھ لو صبح سے شام تک کی کالوں کا ریکارڈ صبح سے شام تک کے میسجوں کا ریکارڈ تمہیں مل جائے گا آج بھی کسی کا قتل ہو جائے تو کوئی کسی سے پوچھنے نہیں جاتا جا کر فون کا ڈیٹا نکلواتے ہیں جا کر فون کی ہسٹری نکلواتے ہیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کس سے باتیں کیا کرتا تھا کس سے ملا کرتا تھا کس سے دشمنی آتی کس سے دوستی آتی سارا کچھ دنیا میں سامنے آ جاتا ہے یہ تو چھوٹی سی چیزیں ہیں رب کے لگائے ہوئے آلات رب کے بنائے ہوئے آلات تو بہت بڑے ہیں یوم تو حد اس وقت بارہا اس دن یہ زمین ساری خبریں نشر کر دے گی یوم اس دن تو حد دس وقت زمین سب کچھ بتاتی چلی جائے گی سب کچھ کہتی چلی جائے گی کون ہے جو انکار کر سکے گا کون ہے جو اس زمین کی گواہی کو رد کر سکے گا کون ہے جو اس کو جھٹلا سکے گا کوئی نہیں جھٹلا سکے گا اس کو یوم دن تو حد اس وقت رہا زمین ساری خبریں بتا دے گی کس لیے بتائے گی بے ان رب کا اس لیے کہ اس کا رب اس کو حکم کرے گا اس کا رب اس کو کہے گا زمین بتا تجھ پر یہ کیسے چلا زمین بتا اس پر تجھ اس نے تجھ پر کیسی کیسی باتیں کی زمین بتا اس نے تجھ پر تجھ پر کیا کچھ کمایا اے زمین بتا اس نے تجھ پر کیا خرچ کیا بے ان رب کا وہ وہ رب اس زمین کو حکم دے گا زمین تو بتاتی جا اور یہ زمین اس کو بتائے گی سب کچھ بتائے گی بے ان رب کا اور یہ زمین سارے راز بتا دے گی اپنے رب کے حکم پر بتا دے گی اور پھر کیا ہوگا یوم تو حدس اخبار بے ان کا یوم یس زمین بتا دے گی سارے حالات بتا دے گی گوائیاں ہو جائیں گی اور پھر رب کا حکم ہوگا یوم اس دن یسر الناس ان سوچھتا اعمالہم لوگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے یسر الناس ان لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے لیا اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں رب گروہ بنا دے گا وہ نمازیوں علیحدہ ہو جاؤ اور نماز نہ پڑھنے والوں علیحدہ ہو جاؤ سچ بولنے والوں علیحدہ ہو جاؤ جھوٹ بولنے والوں علیحدہ ہو جاؤ حیا کی زندگی گزارنے والو حیا دارو علیحدہ ہو جاؤ بے حیائی کے کام کرنے والوں بے حیائی کو پھیلانے والو علیحدہ ہو جاؤ دنیا میں اچھے کام کرنے والوں جدا ہو جاؤ دنیا میں رب کی نافرمانیاں کرنے والوں ایک طرف ہو جاؤ وہ دیکھو یوم لوگوں کے گروہ بنا دیے گئے وہ دیکھو بے نمازیوں کا گروہ وہ دیکھو جھوٹوں کا گروہ وہ دیکھو بدکاروں کا گروہ وہ دیکھو زمین پر فہاشی پھیلانے والوں کا گروہ وہ دیکھو رب پر تومتیں باندھنے والوں کا گروہ وہ دیکھو رب کی نافرمانیاں کرنے والوں کا گروہ اور پھر دیکھو وہ چمکتے ہوئے چہرے نمازیوں کے گروہ شہیدوں کے گروہ رب کے فرما برداروں کے گروہ گرو رب سے توبہ کرنے والوں کے گروہ یو میری یسد تھا رب گروہ میں تقسیم کر کے کھڑا کر دے گا مال تاکہ ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھ لے اس لیے کہ یوم تبل الر من ولا ناصر وہ دن تو لوگوں کے رازوں کو افشا کرنے کا دن ہوگا وہ دن تو روز لوگوں کے رازوں کو دنیا کے سامنے نیلام کرنے کا دن ہوگا آج دنیا میں جھوٹی عزت کمانا آج دنیا کی تاریخیوں میں گناہ کر کے اپنے آپ کو مسکو ظلم ثابت کر دینا اپنے آپ کو سچا ثابت کر لینا آسان ہے لیکن یوم وہ دن تو ہوگا ہی رازوں کو افشا کرنے والا وہ دن تو ہوگا ہی گناہوں کو ننگا کرنے والا فما من قوت ولا ناصر اس دن رب کے سامنے کس کی قوت چلے گی کون مدد کرے گا کوئی نہیں ہوگا ایوہ المجرمون اور اس دن اعلان کر دیا جائے گا اور مجرم لوگوں جدا ہو جاؤ آج نماز پڑھنے والے برے لگتے ہیں آج رب کے سامنے رونے والے برے لگتے ہیں آج سچ بولنے والے برے لگتے ہیں آج دنیا کی رسومات کو چھوڑنے والے برے لگتے ہیں ہاں اس حجر کے میدان میں کہا جائے گا بم تاز الجما ایوہر گا اوہر مجرمون اور مجرمو جدا ہو جاؤ اور رب کے نافرمانو فرمانو جدا ہو جاؤ اور فرما برتا ہو جدا ہو جاؤ اس دن رب سے ہر ایک کہے گا کہ ربا مجھے بھی اچھے لوگوں میں کھڑا کر دے مجھے بھی نیک لوگوں میں کھڑا کر دے لیکن کیا کریں گے اس زمین کا کیا کریں گے اس زمین کے چپے چپے کا جس پر گناہ کرتے پھرتے ہیں جس پر جھوٹ بولتے پھرتے ہیں کیا منہ دکھائیں گے رب کو جب رب کے سامنے یہ زمین یہ دن تو حد اخبار رہا سب کچھ یہ زمین لپیٹ کر رکھ دے گی سب کچھ یہ زمین بول کر رکھ دے گی یار ہوں اور رب کہے گا اپنے حمال کو دیکھو فری کن فل جنتی و فری کن پھر اور اب تم میں سے کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے یوم دن تو حد دس وقت رہا اس دن یہ سب کچھ اسی زمین کی گواہیوں پر ہوگا اسی زمین کی زبان پر ہوگا اسی زمین کی شہادت پر ہوگا یوم یسدر الناس وشتا تلیرو اعمالہم اور رب اور رب کھڑا کر دے گا لوگوں کو گروہ بنا کر لیرو اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور پھر فرمایا جو شخص بھی میں عمل جس کا جو شخص بھی ایک ذرہ برابر بھی کوئی کام کرتا ہے خیرن اچھائی کا کام کرتا ہے یار وہ اپنے سامنے اس کو دیکھ لے گا رب کے لیے کی ہوئی نیکی کہیں نہیں جائے گی رب کے لیے کیا ہوا پردہ رب کے لیے کیا ہوا حیا رب کے لیے بولا ہوا سچ رب کے لیے پڑی ہوئی نماز رب کے لیے کیا ہوا صدقہ یا رب کے سامنے کیا ہوا سجدہ رب کے حضور بہایا ہوا آنسو یا رب کے حضور دی ہوئی نیاز کہیں نہیں جائے گی فمن یعمل مثقال ذرت ضرورت ان خیرا دنیا میں کوئی چھوٹا سا عمل بھی اچھا کرو گے تو اپنے سامنے اس کو ضرور پاؤ گے کسی ایمان والے سے مسکرا کر بات کرو گے کہ اس ایمان والے کا دل ٹھنڈا ہو جائے اس ایمان والے کے دل کو ٹھنڈا کرنے پر بھی رب تمہیں جزا دے گا کسی مسلمان کو چھینک آئے گی وہ کہے گا الحمد تم کہو گے یار ہم اللہ تجھ پر رحم کرے کسی ایمان والے کو دعا دو گے اس کو بھی اپنے سامنے پاؤ گے کسی کے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو گے اس کو بھی اپنے سامنے پاؤ گے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو گے اس کو بھی اس کے سامنے پاؤ گے اپنی اولاد کا خیال رکھو گے نیکی کرو گے ان کے کان میں کوئی کلمہ خیر ڈالو گے اس کو اپنے سامنے پاؤ گے ذرے کے برابر بھی کوئی ثواب ہوگا کوئی نیکی کا کام ہوگا رب اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے برابر بھی گناہ دنیا میں کرو گے رب اس کو بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غیبت چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹی چھوٹی بد نظریاں چھوٹی چھوٹی بدکاریاں کرتا چلا جاتا ہے انسان رب کا قرآن کہتا ہے مسکال مثقال رتن خی رینا اور لوگوں جو کچھ نیکی کرو گے اس کو بھی سامنے دیکھ لو گے ومن یامل مثقال ازر شرا شر اور جو کچھ بھی دنیا میں شر کا کام کرو گے رب کی نافرمانی کا کام کرو گے یرا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لو گے اس کو بھی اپنے سامنے پالو گے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے شہادت کے منصب پر فائز ہو رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان مبارک پر یہی آیت تھی ہم اگر ردن خیرا ہمل مسکال اگر ردن شرا او میری ماں بہنوں میری بچیوں اللہ کے دین کے بندو اس آیت کو اپنے پلو سے باندھ لو اپنے دوبٹے کے پہلو سے باندھ لو اپنے ذہنوں میں رکھ لو اسی آیت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو سمئی عمل مسکال اگر جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگو تو بس سمجھ لو کہ رب کے ہاں محفوظ ہو گیا رب کے ہاں وہ آ جائے گا رب کے سامنے وہ لایا جائے گا خوش ہو کر نیکیاں کیا کرو اور جب بھی کسی گناہ کی طرف دل جانے لگے دنیا لے جانے لگے دنیا کے رسم و رواج لے جانے لگے دنیا کی ناک لے جانے لگے اپنی اولاد کی محبت لے جانے لگے اپنا خاندان لے جانے لگے تو خدا کی قسم قرآن پاک کی اسی سچی آیت کو یاد کر لینا اس سچے قرآن پاک کو یاد کر لینا اس قرآن پاک کو دیکھ لینا کہ جس قرآن پاک پر پیارے آقا کے آنسو گرے جس قرآن پاک پر سیدنا عثمان غنی کا خون گرا جس قرآن پاک کو جبرائیل امین بڑے لاڈ سے آسمانوں سے لائے جس قرآن پاک کو رب نے اپنی صفت بنایا جس قرآن پاک کے ذریعے سے ہم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں وہی سچا کلام ہم سے کہتا ہے کہ مسکال کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو چھوٹا سمجھ کر بالکل ادنا سمجھ کر مت کرو قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن تمہاری پیشانی پر رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں ڈال کر تمہارے لیے جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے عمل مسکال جو کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی شر کا کرو گے اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لو گے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس صورت کا ترجمہ ایک بار اور سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض اور جب زمین پر زلزلے آ جائیں گے ہلا دی جائے گی زمین اپنا ہلا دیا جانا الارض اسقالہا اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو وقال الانسان ما لہا اور کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا یوم دن تو حد اخبار رہا اور جس دن کہ یہ زمین تمام خبروں کو نشر کر دے گی تمام خبریں سنا دے گی بے ان رب کا اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو اسی چیز کا حکم کیا ہے یوم اور جس دن کے بنا دیے جائیں گے لوگوں کے گروہ لیا رو آ تاکہ وہ دیکھ لے اپنے آمال کو فمن عمل مثقال ذرت خی یرا پس بس جو کوئی بھی کرے گا ذرہ برابر بھی نیکی کا کام ہو تو وہ اس کو دیکھ لے گا فمن عمل مثقال ذرت شر یرا یارا اور جو کوئی بھی کچھ کرے گا کام برائی کا ذرہ برابر بھی ہو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ہماری آئندہ نشست انشاءاللہ اسی طریقے سے پندرہ دنوں بعد اعتبار کے دن اسی وقت انشاءاللہ اسی جگہ پر ہوگی اور آئندہ نشست کے موضوعات ہوں گے ایک تو اس نشست میں سورہ کوثر کی تفسیر رد کرنے کی وہ رہ گئی تو انشاءاللہ اگلے اگلی نشست میں زندگی رہی تو سورہ کوثر کی تفسیر اور سورہ القاریہ کی تفسیر انشاءاللہ اور دوسرا موضوع ہے کھانے پینے کے آداب اور تیسرا موضوع ہوگا انشاءاللہ حضرت سمیہ کی قربانی حضرت سمیہ کی قربانی ان تین موضوعات پر انشاءاللہ بیان ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو شرکت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دعا فرما دیجیے پہلے بھی اعلان کیا جاتا رہا ہے یہاں پر کہ پورے پندرہ دن کے درمیان فراغت ہوتی ہے تو اپنے معمولات ہوتے ہیں انسان کے اس کے علاوہ دینی رہنمائی کے لیے الحمدللہ ان پندرہ دنوں میں ہر ہفتے ہفت روزہ القلم آتا ہے اس میں بہت ہی مفید قسم کے مضامین ہوتے ہیں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 اللهم لا تعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من امه محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سبية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض للعمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم اللهم نعوذ نعوذ بك بك من من المحيا والممات الدجال یا رحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سری ہوئے مالک ہم آپ سے ندامت اور شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم آپ کی ذات کو بھول کر گناہ کر جاتے ہیں اپنی ناک کی خاطر اپنی عزت کی خاطر گناہ کر جاتے ہیں مالک مالک ہم دن رات گناہوں میں لکھڑے پڑے رہتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ نے رحم نہ فرمایا تو ہم کس کے در پر جائیں گے کون ہمیں معاف کرے گا کس سے ہم معافی مانگیں گے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارے بہت گناہوں کی گواہ یہ زمین بن گئی ہے مالک مالک ہمارے کتنے گناہوں کی گواہ یہ زمین بن گئی ہے مالک مالک اپنا رحم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے مالک مالک زمین کی گواہی سے بھی تو مٹا دیجئے مالک مالک آپ قادر ہیں مالک مالک یہ زمین جو کچھ بھی کہے گی آپ کے حکم پر کہے گی مالک مالک اس کے بولنے سے پہلے آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مالک مالک اس کی گواہی دینے سے پہلے آپ ہمارے گناہوں پر اپنی معافی کا قلم سے دیں گے مالک تو ہماری سب کچھ بگڑی ہوئی بن جائے گی مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے ہمارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے سب کچھ دیکھا جا رہا ہے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا دھرم فرما دیجیے مالک آپ کا وعدہ ہے کہ انسان کے گناہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہو جائے آپ معاف فرما دیتے ہیں مالک مالک یہ میری مائیں بہنیں آپ کے سامنے دوبتے پھیلا کر بیٹھی ہے مالک مالک ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں ہم آپ کے سامنے مالک مالک آپ کے در کے سواری ہے مالک آپ کے در کے بھیکاری ہے مالک خوار ہے مالک مالک آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں مالک بھیک مانگ رہے ہیں مالک مالک زمین پر اپنا سر رگڑ رہے ہیں مالک مالک ہم آپ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں مالک آپ کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک قبر ہے مالک موت ہے ہمارے سروں پر مڈلا رہی ہے مالک مالک بحث پر بالکل مالک اتنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر ہم آپ کے سامنے کھڑے کیسے ہو پائے گے مالک مالک یہ قبر ہمیں کہاں چھوڑے گی مالک یہ قبر کی تاریخیاں ہمیں کہاں چھوڑے گی مالک یہ قبر کی گرمی اور سختی مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارا ایک ایک جھوٹ ہماری ایک ایک برائی مالک فرما دیجیے مالک قبر میں ایک کی جگہ پر ہمیں ہم ڈسیں گے انہیں آمار کی وجہ سے ہمیں قبر میں گھسیٹا جائے گا مالک رحم فرما دی مالک ہمیں کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی سوائے کے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف فرما دے اپنی بنائی ہوئی مخلوق سمجھ کر معاف فرما دے اپنے پیارے حبیب کا امتی سمجھ کر معاف فرما دے اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے حبیب کا امتی سمجھ کر معاف فرما دے اپنا کلمہ گو انسان سمجھ کر معاف فرما دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مالک ہم آپ کے سوا کسی کو نہیں مانتے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے مالک کسی کو ہم اپنا مطلوب نہیں سمجھتے کسی کو ہم اپنا مقصود نہیں سمجھتے کسی کو ہم اپنا رب نہیں سمجھتے آپ سب کچھ ہے مالک لا الہ الا اللہ مالک کسی کلمے کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم اس مجلس سے بھی اٹھ کر چلے گئے اور ہمارے گناہ ہمارے سر پر ہوئے تو مالک ہم کہاں جا کر بخشوائیں گے اپنے آپ کو مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا کرم فرما دیجیے مالک مالک ہم پر کرم فرما دیجیے ہماری و اولاد پر ہمارے بیوی بچوں پر ہمارے گھر والوں پر ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے ہمارے اعزا اقارب رشتے داروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک اپنا کرم فرما دیجیے مالک اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے اپنے وزر سے بچا دیجیے برے انجام سے بچا دیجیے برے وقت سے بچا دیجیے بری موت سے بچا دیجیے برے کام کاموں سے بچا دیجیے برے اعمال سے بچا دیجیے مالک مالک ایسے اچھے دل نصیب فرما دیجئے کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے مالک ایسے اچھے دل نصیب فرما دیجئے کہ ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ایسے بیٹھ جائے جیسے ہم خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہم کتے کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں ایسے ہر حرام کام کی نفرت ہر حرام کام کی کباہت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک دنیا میں کتنے کروڑ انسانات نے اس لیے پیدا فرمائے کہ ان کو آپ جنت میں داخل فرمائے گئے مالک ہم چند سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مالک مالک چند سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مالک ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے مالک مالک چند فرما لیجیے مالک آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا سب کچھ بن جائے گا مالک اب کامیاب ہو جائیں گے مالک ہم کامیاب ہو جائیں گے خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے مالک آپ فرما دی آپ رحم فرما دیں تو ہمیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا آپ کرم فرما دیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مالک رحم فرما دیں مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک جو کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں مالک ان کو نیک سال عزت بکار والے رشتے نصیب فرما دیجیے نمازی رشتے نصیب فرما دیجیے اپنے فرما بردار اپنی فرما برداری کرنے والے عزت اور برقار کو ملحوظ رکھنے والے عزت کرنے والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر سے ادا فرما دیجیے جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے رزق کی تنگی ہے ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما مالک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے مالک مالک یہ ننے منے کھیلتے ہوئے بچے مالک مالک یہ جنت کے پھول جن کو آپ نے ہماری گودوں میں ڈال دیا مالک مالک ان کو ایسا ہی جنتی بنا دیجیے مالک مالک ان کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے مالک مالک ان کو اپنی نافرمانیوں سے بچا دیجیے مالک مالک ان کو نیک اور صالح بنا دیجیے مالک مالک ان کو دین کا خادم بنا دیجئے مالک ان کو دین کا محافظ بنا دیجئے مالک مالک ایسی بے غیرتیوں دن کی حفاظت فرما دیجئے جو آج کل دنیا میں ہو رہی ہیں مالک جو آج کل دنیا میں فطرے ہیں جو آج کل دنیا میں فحاشی اور یعنی ہیں مالک مالک ہمارے بچوں کی اس سے حفاظت فرما دیجئے مالک مالک ہمارے لیے قیامت کے دن یہ نجات کا ذریعہ بنے ایسا نہ ہو ابال کا ذریعہ بن جائیں مالک مالک ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیجیے ان کے دلوں میں حیا ڈال دیجیے ان کے دلوں میں امت کا درد ڈال دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک رب رحم ہما کم ہر بیانی سویرا رب رحم ہما کم ہر بیانی سویرا مالک مالک ان پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم چھوٹے چھوٹے تھے انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا انہوں نے ہمیں کھانا پینا سکھایا انہوں نے ہمارے دکھ درد کو ہم بانٹا انہوں نے ہمیں دھوپ چھاؤں سے بچایا مالک انہوں نے آپ کی مخلوق کی پرورش کی مالک آپ ان پر رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے اپنا کرم فرما دیجیے مالک مالک حضرت ابا جی مالک جن کے بھی والدین میں سے کوئی بڑوں میں سے کوئی آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کو جنت میں آلائی دین میں مقام نصیب فرما دیجیے جن کے پاس والدین کی نعمت ہے ان کو تا دیر ان کے سروں پر قائم رکھیے مالک ان کے سجنے سے حفاظت فرمائی ہے ان کی بیماریوں سے حفاظت فرمائی ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کو نیک ان کی اولاد کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا دیجیے مالک ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں ناچاکیاں فتنے شرارتیں حفاظت فرما دیجیے آپس میں باہمی تعلق محبت الفت خیر خائی نصیب فرما دی تھی ایک دوسرے کے لیے جنت کی خیر خائی جنت کی طرف خیر خائی کرنے والا بنا دی تھی ایک دوسرے کا نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنا دیجیے مالک مالک ہمارے دلوں کو ہر شرارت سے ہر فتنے سے ریاکاری سے غرور سے تکبر سے خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے آج بھی ساری نصیب فرما دیجیے اپنی ذات کا یقین نصیب فرما دیجیے مالک امت کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے جو قیدی ہیں ان پر رحم فرما دیجئے مالک مالک امت کے جو مظلوم ہیں مالک مالک جن پر دشمنوں کے غلبے ہیں مالک مالک ہماری فلسطین کی مظلوم مائیں بہنیں ہماری کشمیر کے مظلوم بچے اور مائیں بہنیں ہماری بوسینیا اور کے مظلوم مسلمان مالک سب پر رحم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک دشمنوں کی قید میں جتنے مسلمان ہیں مالک جتنے مسلمان بہنے ہیں مالک مالک ابوال غریب جیل جیسی جیلوں میں مسلمان بچیاں رہی ہیں مالک مالک ان کے پیٹوں سے کافی بچے جنم لیے جا رہے ہیں مالک مالک مالک مالک مالک رحم رحم رحم فرما فرما فرما دیجیے دیجیے دیجیے ہمیں درد تک نہیں ہوتا ہے باتیں سن کر ہمارے گھر میں ہماری بہن کو بخار ہو ہم تڑپ جاتے ہیں ہماری بچی کو زکام ہو ہم تڑپ جاتے ہیں وہ وہ جن جن کا سب کچھ لٹ لٹ گیا کی عزتیں گئی مالک ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا درد بھی نہیں ہوتا مالک ہم کہاں چلے گئے کہاں چلا گیا ہمارا ایمان کہاں چلی گئی ہماری غیرت کہاں چلا گیا ہمارا وہ درد جو ہمیں اسلام دیتا ہے جو ہمیں پیارے آقا نے دیا مالک رحم فرما دیجیے مالک جان کر آتی ہے جیسی جتنی بہن اور جتنے بھائی دشمنوں کی قید میں ہیں سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے مجاہدین جہاں کہیں انڈیا کی جیلوں میں ہیں سعودیہ کی جیلوں میں ہیں بھائی عمار وغیرہ جتنے قیدی ہیں مالک سب کو رہائیاں نصیب فرما دیجیے ان کو واپس میدانوں میں لے آئیے مالک میدانوں میں لڑتے ہوئے شہید ہوں مالک میدانوں میں لڑتے ہوئے غازی بنے مالک ان کو قید سے نجات نصیب فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجیے مجاہدین کی قیادت کی حضرت امیر محترم کی ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک تمام مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما دیجیے مجاہدین کے مراکز کی مجاہدین کی مساجد کی حفاظت فرما دیجیے مجاہدین کو طاقت اور غلبہ نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں طاقت نصیب فرما دیجیے ہم قرآن پاک کے اور آپ کا انتظام لے سکیں قرآن پاک کا تحفظ کر سکے مسلمان ماؤں بچیوں کا انتقام دے سکے ان کی حفاظت کر سکے قرآن کی حفاظت کر سکے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک پھر آپ سے مالک جھولی پھیلا کے مالک آپ کے سامنے ٹوپی رکھ کے مالک ہاتھ جوڑ رحم کی اپیل کرتے ہیں مالک معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک آپ نے معاف نہ کیا تو ہم ناکام ہو گئے مالک ہم برباد ہو گئے مالک ہم تباہ و برباد